دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا ای کے نظر میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا ای کے نظر میں خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو ماں کو بچانو پیا ماں کو بچا لو شاہے والا مجھے تیبا بلا لو تیبا بلا لو مجھے سوال اللہ ناظرین اس حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اویس قادری کو وہ کمال عطا کیا کہ جب یہ ریکارڈنگ ہوئی اور وارسی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اچھا ہوا یہ کہ چونکہ وہاں پر جنریٹر چل رہا تھا اور لانچ میں جنریٹر بھی تھا یہ سارے اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے اب جو وہاں پر جو بھی پڑا گیا اب اس کی آڈیو جو ہے وہ اتنی خراب تھی کہ ٹیلی ویژن پر چلنے کے قابل نہیں تھی بالکل میری میری طرح طرح خراب خراب اچھا آڈیو چلنے کے بالکل قابل ہی نہیں تھی اب وہ یہاں پر آئی پروگرام اتنا بڑا پہلی سالگرہ کا اور یہ آنر بھی ہونا وہ ایک ایسا ایونٹ تھا اور ایسا موقع اور ایسا پڑھا گیا اب اس کی آڈیو غائب ویڈیو موجود ہے اویس بھائی کو انہوں نے کہا کہ یار اس کی آڈیو خراب ہو گئی اویس بھائی نے کہا کوشش کرتے ہیں اب ویڈیو سامنے چلائی گئی اور لپس کو دیکھ کر ہم نے سنا تھا کہ آڈیو پہلے سے ریکارڈ ہو کر اس پر لپسنگ کر دی جائے یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ مشکل کام ہے لیکن اس سے کہیں مشکل کہ ویڈیو کو دیکھ کر اس کی آڈیو وہاں پر پنچ کر دینا تو یہ ہوا بس یہ ہو گیا جس کا کام دوبارہ کر سکتے ہیں یہ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل مطلب مجھے مشکل لگتا ہے کہ آڈیو ہوئی بھی ہو ہاں۔ اور مجھے اس پر لپسنگ کرانا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جو ریکارڈ کی